دیکھیے اوور ریئیکشن انسان کی بہت ہی عام عادت ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے یعنی شوہر بیوی کی درمی جھگڑے جو ہوتے ہیں جھگڑے وہ کیا ہے اوور ریئیکشن ہوتا ہے چھوٹی باتوں پر چھوٹی باتوں پر طلاق ہوتے ہیں چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اصلاً بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بھڑکتے بھڑکتے اس کا بڑا بڑا بنا دیتے ہیں وہ ہے اوور ریئیکشن چاہے ذاتی معاملہ ہو خاندان کا معاملہ ہو سماج کا ہو یا حکومت کا ہر جگہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آئیں گے جس سے آپ کو اختلاف ہو آپ کو شکایت ہو تو وہاں آپ کے لیے دو چارج ہوتا ہے ایک ایک کہ آپ اس کو نارمل طریقے سے لیں بردواری اور تحمل کے ساتھ لیں اور دوسرا ایک بڑک اٹھے مشکل ہو جائیں تو ایک تالنی ہے ایک اوور ریئیکشن ہے تالنی کے طریقے میں کوئی نقصان نہیں کوئی فساد نہیں کوئی بگاڑ نہیں لیکن اجلا کا جو طریقہ ہے اس میں نقصان ہے فساد ہے بگاڑ ہے ہلاکت ہے ہلاکت خود ہمارا جو مشن ہے یہ اس مشن میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ اس معاملے بہوش رہنا ہے اس مشن میں بھی ہمارے لوگ بھی اور ریئیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو جماعت سامی جو بنائی تھی مولانا ابلا مودی نے تو اس کے بہت سے ممبر تھے تو ماسی گوٹ میں ایک وہاں پر جلسہ ہوا تھا اس میں اختلافات لوگوں کو کچھ اختلافات پر مولانا مودی سے اختلاف تھا باقاعدہ کتاب چھپی اس پہ پڑھ لیجیے آپ کہ ماچی کوٹ پہ کیا ہوا تو جن کو اختلافات تھے وہ الگ ہو گئے میرے نزدیک سب اوور ریئیکشن کا کیس تھا بات معمولی سے تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی یعنی وہ حرام حلال کی بات نہیں تھی وہ صرف بات تھی طریقہ کار کی لیکن اتنا اوور ریئیکشن دکھایا کہ جماعت سے الگ ہو گئے میں جو الگ ہوا ہوں تو میں اوور ریئیکشن کے طور پر نہیں الگ ہوا ہوں میں نے باقاعدہ کتاب میں ثابت کیا ہے کہ مجھے ان کے اوپر ایک نظریاتی اختلاف تھا اور حدیث کی تعبیر جو ان کی اسی کو مقرر سمجھتا تھا اسے الگ ہوا لیکن ماچھی گوٹ میں جو لوگ الگ ہوئے تھے وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے وہ معمولی سی طریقہ کار کے بارے میں اختلاف پر اوور ریئیکٹ کیا اور الگ ہو گئے وہ اس سے اسلامی پاکستان بہت کمزور ہو گئی کیونکہ کئی ٹاپ کے لوگ الگ ہو گئے اس سے تو ہمارا جو مشن ہے اپنے مشن والوں کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں خود اپنے مشن کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کو جانیں ہمیشہ باہوش رہیں آپ کوئی ایکسپشن نہیں ہے آپ کو استثنا نہیں ہے آپ بھی شکار ہو سکتے ہیں اوور ریئیکشن کا اور سب کچھ کیا تھا مٹی مل سکتا ہے تو اوور ریئیکشن کیا ہے فطری اختلاف کو بڑھاتے بڑھاتے اشتار بنا دینا فطری اختلاف کو بڑھاتے بڑھاتے ٹکراؤ بنا دینا فطری اختلاف کو بڑھاتے بڑھاتے لڑائی باندھ دینا وہی اور اختلاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہاں تک رسول سے بھی اختلاف ہوتا ہے اب دیکھیے ہنین کے بعد غزب ہنین جو ہوا تھا تو اس میں جو مالک انمت ملا تھا تو اس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے زیادہ تر مہاجرین کو دے دیا وہ انصار جو تھے ان کو نہیں دیا کتاب آتا کہ ولم یوتل انصار شین تو انصار کے کچھ لوگوں نے ایک کیس پر یہاں تک کہ ایک صحابی یعنی مدینے کے ایک صحابی نے رسول سے جا کر یعنی آپ کے سامنے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ولہ عدل تھا خدا قسم آپ نے عدل نہیں کیا یہ تھا اوور ریئیکشن اوور ریئیکشن اس کے بعد رسول جمع کیا سب کو ایک تقریر کی جو آپ سیرت کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ایکسپلین کیا کیوں میں نے مالی کو دیا انسار کو نہیں دیا اس کا سب ٹنڈے ہو گئے مطلب اوور ریئیکشن تو کیا انہوں نے لیکن جب اس کو ایکسپلین کیا گیا تو پھر نارمل بھی ہو گئے پھر تانی پر آ گئے جسے ہرموسا قصہ ہے تو اوور ریئیکشن کبھی پیش آ سکتا ہے لیکن آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ جب ایکسپلین کیا جائے تو پھر ٹھنڈے بھی ہو جائے دل سے ٹھنڈے ہو جائے دل سے بالکل جیسے کچھ ہوا نہیں تھا ورنہ غور کیجیے کہ اتنی بڑی شکایت کہ صحابی رسول اللہ سے خود جا کر کہتا ہے کہ واللہ ما عدل کا خدا قسم آپ نے جسٹس نہیں کیا اتنی بھی شکایت کے بعد پھر بالکل ویسی کوشی ہو گئے جب رسول نے تقریر کی اور اس کی وضاحت کی تو میں دیکھیے جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اوور ریئیکشن کبھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اوور ایکشن ہونا بتا خود کوئی گناہ کی بات ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو وقتی ہونا چاہیے بہت جلد آپ کو تاننے کے راستے پہ آ جانا چاہیے یا تو خود سمجھیں غور کر کے باتوں کو یا جب وضاحت کی جائے تو بات کو مان لیں یعنی اوور ریکشن کو اس کے آخری حد تک نہ لے جائیں آخری حد تک نہ لے جائیں تو یہ اوور ریئیکشن کی کہانی شروع ہوتی ہے خود شیطان سے پھر پوری تاریخ میں جاری رہی ہو پوری تاریخ میں خود مسلمانوں کی تاریخ میں اور آج بھی وہ جاری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مشن جو ہے ہماری جو ٹیم ہے جو افراد اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب اس حقیقت کو جانیں تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں ورنہ یہ وہ چیز ہے جو پورے مشن کو جبرڈائز کر دے گی پورے مشرق کو تباہ کر دے گی تاریخ میں بار بار ایسا ہوا کہ اس قسم کا اوور ریئیکشن نے پوری پوری تحریک کو تباہ کر دیا اور تاننے کا طریقہ جو ہے تحریکوں کو استحکام دیتا ہے طریقے جو ہیں اپنے مشن تک برابر چلتی رہتی ہیں اپنے گول تک پہنچتی ہیں تو ہمارے مشن کے لوگ کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس سلسلہ نہیں ہے ان کے بھی جذبات ہیں ان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے تو شیطان تو سب کو چاہتا ہے کہ اسی کے راستے پر اچھا پڑے تو اس طرح کے وقتی واقعات ہمارے مشن بھی پیش آ سکتے ہیں لیکن فور سمجھ سمجھ جانا چاہیے آدمی وہ جو قرآن کے آئے تھے کہ یعنی شیطان جب کوئی ٹچ کرتا ہے شیطان کا کوئی گروہ انہیں اس قسم جذبات پیدا کر دیتا ہے اس قسم کے ذہن میں مبتلا کر دیتا ہے تو لگتے ہیں سوچ لیتے سوچتے ہیں تو سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ یہ تو شیطانی بات تھی تو توبہ کرتے ہیں اور پیچھے لوٹتے ہیں ہمارے مشرے میں کچھ افراد ایسے ہیں ابھی بھی ہو چکے ہیں ایسے کہ وہ بڑک کر کے بھاگے اوور ریئیکٹ کیا انہوں نے جیسے ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ عالم تھے وہ تو ایک گفتگو میں نے کہہ دیا کہ ہماری امت جو ہے اس وقت دین محرب پر کھڑی ہوئی ہے ہم کو اسے دوبارہ دین منظر پر کھڑا کرنا ہے یہ میرے میزبان نکل گیا کہ امت دین محرف پہ کھڑی ہوئی ہے ہمیں اسے دوبارہ دین منظر پہ کھڑا کرنا ہے بہت بھڑک کر گئے وہ ریٹ کیا انہوں نے یہاں تک ہم سے جدا ہو گئے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں جو کہا تو کس معنی میں کہا کس معنی میں کہا یہ کوئی برے معنی میں نہیں تھا یہ لفظ بہت ہی سخت ہو سکتا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی نئی بات بھی نہیں تھی سب لوگ بولتے ہیں ایسی باتیں اپنے اپنے انداز میں ایسا نہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی یعنی اقبال جس کو مسلمان پوچھتے ہیں اقبال نے کہا ہے کہ وز میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود یہ دوسری بھی سخت بات ہے وز میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کو دوسروں نے نہ کہا ہو میں الفاظ ایسے بولتا ہوں جو بہت زیادہ کلیئر ہوں اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے کلیرٹی لانے کے لیے ورنہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اتنا بڑکے اتنا بڑکے کہ مشن ہی چھوڑ دیا انہوں نے تو ہمارے مشن کو بھی اس سے یقیناً خطرہ ہے کہ کہ اوور ریئکشن دکھا کر لوگ یعنی دور ہو جائے کٹ جائے بسا کھڑا کریں تو میں نے آپ کو تاریخ کے واقعہ بتائے کس طرح سے تانوی کا طریقہ فلاح کی طرف جاتا ہے اور اجلا کا طریقہ تباہی کی طرف جاتا ہے تو ہم بھی ہمارے بھی ساتھی اگر تانوی کا طریقہ اختیار کریں گے تو کامیابی ہوگی اجلا کا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر تباہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ بہت بردباری تحمل اور اعتدار پسندی سے کام لینا پڑے گا جب بھی اختلاف ہو شکایت ہو تو یا تو بھلا دیجیے یا سمجھنے کی کوشش کیجیے یا تو دماغ سے نکال دیجیے اس کو یا پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے یعنی کہ اس کو دماغ پہ رکھے رکھے رہیں اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو پہاڑ بڑھا دیں اسی کو اوور ریئیکشن کہا جاتا ہے اوور ریئیکشن کا مطلب ہے ایکسیسو ریئیکشن بہت زیادہ بڑا کوٹنا بہت زیادہ یعنی غیر متراسب رد عمل دکھانا تو آپ کسی کتاب میں یعنی یہ لکھا ہوا نہیں پائیں گے کہ اوور ریئیکشن کوئی بری چیز ہے یا حرام ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غیر محرم حرام ہے کیوں نتیجے کے اعتبار سے وہ تباہ کن ہے پورے مشن کو جب کر دینے والا ہے تو ایک ہوتی ہے نظری اعتبار سے غلط ہونا کہتا ہے بعد بار نتیجہ غلط ہونا کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نظری اعتبار سے بظاہر غلط نہیں ہوتی ہیں نظری اعتبار سے مطلب تھریٹیکل سینس میں لیکن عملی نتیجے کے اعتبار سے تباکر ہوتی ہے عملی نتیجے کے اعتبار سے پورے معاملے کو جو اڈاج کر دیتی ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں وہ مسلمانوں کی تاریخ میں غیر مسلموں کی تاریخ میں سب کی تاریخ میں یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے مذہبی لوگوں میں بھی سکر لوگوں میں بھی مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ساسی لوگوں میں غیر ساسی لوگوں میں گھر میں خاوند اور شوہر کی شکل میں بھی گھر کے باہر جماعتوں تاریخوں میں بھی تو شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو پڑھ کر اپنے راستے پہ چلائے جیسے قرآن میں فمن طبیع کے مینو پانی جو تیری راستہ چلا جو تیری راہ چلا تو چاہتا ہے شیطان سب کو اپنے راستے پہ چلائے سب کو اپنے راستے پہ چلائے تو جہاں دیکھتا ہے کوئی چھوٹی سی شکایت فوراً وہ بھڑکانے کے لیے موجود ہوتا وہاں اور چاہتا ہے کہ آدمی بڑک کر کے وہ اجلا کے راستے پر آ جائے اوور ریئیکشن کے راستے پر آ جائے تو میں اپنے مشن کے ساتھیوں کو بہت زیادہ اس پر تاکید کرتا ہوں بہت زیادہ کہ آپ اس سے بچیں کیونکہ آپ مستثر نہیں ہیں آپ کے بھی یہ خطرہ سامنے ہے ورنہ سارا مشن جبرڈائز ہو جائے گا اور ریشن سے بچائیں اپنے آپ کو تانی کے راستہ اختیار کریں تاکہ ہم دعوت اللہ کا مشن جو ہے وہ اپنی کامیابی کے منزل تک پہنچے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے کی توفیق قدا فرمائے اقول قولی اقولا وسط اللہ علیہ اجمائی